السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار بہادر ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اور اچھے کام کون سے ہیں آج ہم دہرا لیتے ہیں سب سے پہلے کیا آپ نے نماز پڑھ لی ہے کیا آپ نے قرآن کا سبق پڑھ لیا ہے کیا آپ نے اپنے اسکول کا کام کر لیا ہے کیا اگر کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے تو وہ کام آپ نے مکمل کر لیا ہے اور اگر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ نے کر لی ہے اور جس جگہ بیٹھ کر آپ کہانی سن رہے ہیں وہ جگہ بھی صاف ستھری ہے اب مزہ آئے گا کہانی سننے کا آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور ایسے شخص کی کہانی جو یہ سمجھتا تھا کہ یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی اور ہم ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہیں گے بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز ختم ہونے والی ہے سنتے ہیں یہ کہانی ہمیں سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے بیسویں سپارے میں بیسویں سپارے میں دو کہانیاں موجود ہیں ایک صورت القصص قصص کا مطلب کہانیاں اور دوسری صورت العنکبوت عنکبوت کہتے ہیں کس کو بھلا مکڑی کو اور اللہ تعالیٰ نے آخر مکڑی کا قرآن میں کیوں ذکر کیا ہے یہ ہم سنیں گے آج ہم سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہانی سنائی تھی ایک ایسے شخص کی جو یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی اس کا نام تھا قارون قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اللہ نے اس کو اتنی دولت دے رکھی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں کئی طاقتور آدمی مل کر بھی بڑی مشکل سے اٹھا سکتے تھے اس کے بہت سے نوکر چاکر تھے اور رہنے کے لیے عالی شان محل تھا اس طرح وہ ٹھاٹ سے زندگی گزارتا تھا لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ کہا کرتا تھا کہ یہ مال و دولت سب کچھ میں نے اپنے علم اور اپنی عقل مندی اور ذہانت کے زور سے حاصل کیا ہے مغرور ہونے کے ساتھ وہ بہت ہی کنجوس اور ظالم بھی تھا کسی غریب اور محتاج کو ایک پیسہ تک نہیں دیتا تھا اگر کوئی بھولا بھٹکا اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر اس سے کچھ مانگنے چلا جاتا تو اس کو دھتکار کر اور دھکے دے کر برا بھلا کہہ کر اپنے محل سے نکال دیتا تھا فرعون سے مل کر وہ اپنی قوم کے لوگوں پر طرح طرح کے ظلم بھی ڈھاتا رہتا تھا تھا تو وہ بنی اسرائیل کا ہی مگر چونکہ بہت امیر تھا اس لیے فرعون نے بھی اسے دوست بنا رکھا تھا ایک دفعہ حضرت موسا علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اپنی دولت پر گھمڑ نہ کرو لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور ظالموں کو پسند نہیں کرتا تمہیں چاہیے کہ اس مال و دولت میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا کرو یہ نیکی مرنے کے بعد تمہارے کام آئے گی جس طرح اللہ نے تمہارے پر احسان کیا ہے تمہیں اتنی دولت دی ہے عزت دی ہے مقام دیا ہے اسی طرح تم بھی اس کے بندوں پر احسان کرو غریبوں اور بے قسوں کے کام آ کر ان کی دعائیں لو اور اس دنیا میں کسی نے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا بہتر ہے اپنے آخرت کے لیے کام کرو قارون نے بڑے غرور سے ان کو جواب دیا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو یہ دولت میں نے اپنی عقلمندی اور ذہانت سے جمع کی ہے دوسروں کو اس میں سے کیوں کچھ دوں مفت کا مال نہیں ہے یہ یہ جواب دیتے وقت قارون اللہ کو بالکل بھلا بیٹھا اور یہ خیال نہ کیا کہ وہ بڑے زور اور قدرت والا ہے اور اس سے پہلے وہ ایسے بہت سے ناشکرے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو بہت مال و دولت اور نوکر چا کر رکھتے تھے ایک دن قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے محل سے نکلا دنیا کے کچھ لالچی لوگ اس کی شان و شوکت دیکھ کر کہنے لگے قارون کتنا خوش قسمت ہے کاش ہمیں بھی خدا اتنی دولت دیتا جتنی اس کو دی ہے مزہ ہی آ جاتا لیکن جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ اور علم کی دولت بخشی تھی وہ ان بیوقوفوں سے کہنے لگے تمہاری عقل پر افسوس ہے کیا تم نہیں جانتے کہ ایمان اور اچھے کاموں کا بدلہ جو اللہ کے ہاتھ سے ملے گا وہ قارون کے اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جس کی تم خواہش کر رہے ہو قارون پر کسی کے سمجھانے بجھانے کا کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنی دولت اور غرور میں مست رہا کرنا خدا کا ایک دن کیا ہوا کہ جب وہ ایسے ہی شان و شوکت سے اپنی مال و دولت کے ساتھ چل رہا تھا زمین پھٹی اور قارون اپنے محل سمیت اس میں دھنس گیا اس وقت نہ دولت اس کے کام آئی نہ نوکر چاکر ہی کچھ مدد کر سکے اور نہ اس کی ذہانت اور تدبیر اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکی قارون اپنی دولت سمیت اپنے محل سمیت اپنی عقل اور سمجھ بوجھ سمیت زمین کے اندر غائب ہو گیا اب وہ لوگ جو یہ خواہش کرتے تھے کہ وہ قارون کی جگہ ہوتے کہنے لگے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں قارون جیسا نہ بنایا ورنہ آج ہمارا بھی وہی حال ہوتا جو قارون کا ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خیالات سے اور ایسی دولت سے بچا کے رکھے آمین آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ